کیا سوچتے ناؤ کہ ان کے صاحب کو جنوہے سے کچھ علاقہ ناؤ وہ تو صافے ڈر سننی والے ہیں